صورت العراف آیت ایک سو اکسٹھ ایک سو باسٹھ ایک سو سرسٹھ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِتْ خطوة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ مفتوحہ شہر میں استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اس کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے اور مزید فتوحات ملیں گی مگر انہوں نے یہ حکم نہ مانا تو آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا ترجمہ اور جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس شہر میں جا کر رہو اور زبان سے یہ کہتے جاؤ حطو ہم توبہ کرتے ہیں ہم میں بخش دے تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں اور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو سو ان میں سے ظالمیوں نے دوسرا لفظ اس کے سوا بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے آیت ایک سو سڑسٹھ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ لغفور العیم یہودیوں کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سریع العقاب جلد عذاب دینے والا ہے اگر تم نافرمانی پر لگے رہے تو وہ قیامت تک تم پر ایسے افراد مسلط فرماتا رہے گا جو تمہیں سخت سزا دیں گے اور اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے تم جب بھی نافرمانی سے بعض آ جاؤ گے تو تمہیں مغفرت اور رحمت نصیب ہوگی کوئی کیسا بھی سخت مجرم ہو جب نادم ہو کر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور رحمت ملنے میں دیر نہیں ہوتی